مان میں کیا آ جاتی ہے تو اس کا مطلب جو مردے کی آواز ہوتا ہے اس کو جواب دے دیتے دیکھیے محترم ارادہ روح کے حوالے سے جو اہل سنہ و جماعت کا موقف ہے وہ یہی ہے کہ مرنے کے بعد انسان کی روح اس کے جسم میں واپس لوٹ آتی ہے صحیح حدیث ہے سن نبی داود کے اندر بھی اور اسی طرح مصنف احمد کے اندر بھی آتی ہے صحیح صنعت کے ساتھ تو نبی اصلاح و اسلام فرماتے ہیں کہ مردے کی جب روح قبض کی جاتی ہے تو پھر اس کا حساب کتاب قدر میں جو شروع ہوتا ہے اس کے شروع ہونے سے پہلے یا تو آب روح اس کی روح اس کے جسم میں لوٹا دی جاتی ہے یا یاسی ہی مالا دو فرشتے اس کے پاس آتے ہیں فجلی فائنی ہی وہ اس کو بٹھاتے ہیں فیق و لان من ربو کا اور وہ اس سے پوچھتے ہیں کہ تیرا رب کون ہے ٹھیک ہے جی تو یہ حدیث سن نبی داغود کتاب سننا باب ان مسئلہ نسع قبری و عذاب القبر حدیث نمبر چار ہزار سات سو ترپن کے اندر موجود ہے اور یہ صحیح صنعت کے ساتھ ہے علامہ ناصر جنرل بانی رحمہ اللہ نے بھی اس کو صحیح قرار دیا ہے اور پھر اسی طرح یہی حدیث مسند احمد کی حدیث نمبر ایک ہزار آٹھ سو تریسٹھ سے بھی موجود ہے برا بن عابد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مشامل میں اور وہاں پر بھی اس کی صنعت بالکل صحیح ہے تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مردے کی روح اس کی قبر میں اس کے جسم کے اندر لوٹا دی جاتی ہے یہ بڑی واضح ترین حدیث ہے تو یہی اہل سننا والجماعہ کا موقف ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جہاں پر بھی عذاب قبر کا ذکر کیا ہے وہاں پر یہ کہا ہے کہ کافر کو ظالم کو عذاب ہوتا ہے مرنے والے کو عذاب ہوتا ہے یہ نہیں کہا کہیں پر بھی کہ مرنے والے کی روح کو یا مرنے والے کے جسم کو عذاب ہوتا ہے بلکہ اس آدمی کا نام لیا ہے کہ کافر ظالم اور کافر یہ روح جسر کا مجموعہ ہوتا ہے سند اس کی سند اس کی یہ ہے امام ابو دعود فرماتے ہیں حدا ثنا عثمان بن ابی صعبہ قال حدا ثنا جریر و حدا ہاں، و حدا ثنا حماد بن فری قال حدا ثنا ابو معاویہ و قال لفظ حماد ان الاعنی ان المنحال ان زازان ان البراء بن عازب یہ اس کی یعنی کہ سند ہے تو اس کے جو راوی ہیں عثمان ابن ابی شہباد یہ ابن نعیم نے ان کو فکا قرار دیا ہے احمد ابن حنبل فرماتے ہیں میں علم کو اللہ خیرا ابن نمیر کہتے ہیں سبحان اللہ و مثل ہو یس عالع ہو ابو خاتم راوی نے اس کو سبوک کہا ہے اجلی نے بھی فکا کہا ابن حبان نے بھی شکار کے اندر نقل کیا ہے دوسرے راوی جریر ہیں جس وقت تمام تر محدثین نے فقہ قرار دیا ہے ان کی فکاحت پر سارے متفق ہیں امام نسائی ابو حاتم راضی محمد ابن صاحب ابن عمار اور ابو قاسم لال کائی الخلال وغیرہ یہ سارے اس کو فقہ کہتے ہیں اور پھر دوسری سمجھ میں حمار ابن سری ہیں امام احمد ابن حبل کہتے ہیں علیہ کم بھی اس کو لازم پکڑے امام نسائی نے فقہ کہا ابو حاتم راضی نے صدوق کہا ابن حبان نے بھی اس کو فقہ قرار دیا ہے تو اسی طرح ابو معاویہ ہیں تیسرے راوی دوسری سنگت کے دوسرے راوی یہ ابن معین کہتے ہیں یا اسبت اسبت فی الاعمق من جریر وقیل الجرا کہتے ہیں میں ادراک میں اعلان بالحدیث بی احادیث الاعمق من ہو ٹھیک ہے جی امام نسائی نے کہا ثقتن فی الاعمق یہ یعنی کہ ابو معاویہ اعمق سے روایت کرتے ہیں اور احمد جو ہیں علی بن مدینی کہتے ہیں کہ چھ بندوں نے حدیث کو یاد کیا ہے ان میں سے ایک احمد کا نام بھی لیا یہ نعیم نے اس کو شکا کہا امام نے نے ان کو سکا شبد لکھا ہے اجری الدین کو سکا شبد کہتے ہیں ابو حاتم راوی کہتے ہیں شکا تم یہ حسی حدیثی ہیں جن میں نے بھی اس کو شکایت میں ذکر کیا ہے اگلے راوی ہیں خیال ہے یہ بن نعیم نے امام نسائی نے امام ادبی نے ابن حبان نے دار فطنی نے ان سب نے ان کو فقہ قرار دیا ہے اس سے غیر آدمی ہیں زازان یہ بن نعیم کہتے ہیں کہ فقہ ہیں امام ادلی محمد ابن سعد اور ابن ادی ابن حبان اور خطیب یہ سارے کے سارے ان کو فقہ قرار دیتے ہیں اس سے اگلے راضی ہیں برا بن عابد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں تو یہ اس کی سند کا مختصر سا خلاصہ ہے اس حدیث کا حوالہ میں نے پہلے بتا دیا ہے کہ یہ حدیث سن نبی داود کتاب سننے حدیث نمبر ہے چار ہزار سات سو اور سر تنگ اسی طرح مسلم احمد نے حدیث برائے بن عالد رضی اللہ عنہ کی مسامیر میں نکالنے تو اس میں بھی حدیث نمبر ایک ہزار آٹھ سو اور تریسٹھ ہے تو یہ دو مشہور مشہور کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے تو اعادہ روح کا ذکر اس حدیث کے اندر ہو گیا ہے کہ مرنے کے بعد قبر میں سوال جواب سے پہلے مرنے والے کی روح اس کے جسم میں دی جاتی ہے ہے کب تک تک رہتی یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہے گی کیونکہ دوبارہ اس کے نکلنے کا کہیں سے کوئی ذکر نہیں ملتا اور قیامت والے دن بھی اللہ تعالیٰ نے یہی کہا ہے شاہ مین الجداسی کہ یہ لوگ قبروں سے نکلیں گے یہ نہیں کہا کہ ان کی روح ہی نکلیں گی یا ان کے جسم نکلیں گے تو یہ اس بات کی اوپر دلالت ہے کہ یہ لوگ اس دن روح جسد کا مجموعہ ہوں گے اکیلی روح یا اکیلا جسم نہیں ہوں گے پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں رو کے لوٹنے کا ذکر کئی جگہوں پر کیا ہے لیکن غور کرنے سے پتہ چلتا ہے غور کرنے سے پتہ چلتا ہے عام آدمی کو اس کے بارے میں سر سری نگاہ سے دیکھنے سے علم نہیں ہوتا لیکن اگر یہی عام آدمی تھوڑا سا غور کر لے عبارت پر قرآن مجید کی تو اس کو بڑے واضح طور پر پتہ چل جاتا ہے علم ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حتیٰ جا آدھا ہے وہی موسو حتیٰ کہ جب ان میں سے کسی ایک کو موت آتی ہے اب یہ غور کر لیں کہ موت جس کو آتی ہے وہ کون ہے وہ انسان کا جسم ہے یا انسان کی روح ہے یا روح اور جسم کا مجموعہ انسان ہے موت جس کو آ رہی ہے وہ کون ہے یقیناً وہ روح جسم کا مجموعہ ہی ہے نا اکیلی روح نہیں میں اکیلا جسم ہے بلکہ روح اور جسم کا مجموعہ ہے تو روح اور جسد کے مجموعے کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب موت آتی ہے تال ہے تو وہ کہتا ہے کون جس کو موت آئی تھی مرنے والا کہہ رہا ہے رب الرجعون اے اللہ مجھے لوٹا دیجیے تو مرنے والا کون ہے روح اور جسم کا مجموعہ یعنی روح اور جسم کے مجموعے کو موت آئی اور موت کے بعد روح جسم کا مجموعہ ہی کہہ رہا ہے اللہ مجھے لوٹا دیجیے لا ام الالح سیما تا رکھوں تاکہ میں دنیا میں جا کے میں خال اعمال کروں تو روح جسم کا مجموعہ تبھی بولے گا جب روح اس کے اندر لوٹائی جائے گی تبھی وہ کہے گا لعلی اعمل آم رب میں لعلی اعمل علی املِ صالح سیما ترقوں اور پھر اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا کل ہر جو باثالی ہوگا اس کو دنیا میں نہیں بھیجا جائے گا ان بھیجا جائے گا ان میں ہے کلیما تم یہ ایک بات ہے ہوا کا جس کو وہ کہے گا کون مرنے والا مرنے والا یہ بات مرنے کے بعد کہے گا اور مرنے والا روح نہیں ہے مرنے والا جسم نہیں ہے مرنے والا روح اور جسم کا مجموعہ ہے تو قرآن مجید کی حساب سے بھی ثابت ہو رہا ہے کہ روح اور جسم کا مجموعہ اللہ تعالیٰ کو بول کے کہتا ہے رب رجعون لعلی عمل صالحا فی ما ترک تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آگے وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ ان لوگوں کے درمیان آر ہے قیامت کے دن تک دوبارہ جی اس میں تک تو کن کے درمیان وہی جن کو موت آئی تھی موت کسی آئی ہے روح جسم کے مجموعے کو جن کے شروع ہو جسم کے مجموعے کے درمیان اور دوبارہ دنیا میں جانے کے درمیان آڑ اور رکاوٹ ہے دنیا اور اس روح جسد کے مجموعے کے درمیان آڑ ہے الا یوم یبعثون تو قرآن مجید فرقان حمید سے بھی ثابت ہو رہا ہے کہ مرنے کے بعد مرنے والے کی روح اس کے بدن اور جسم میں لوٹاری جاتی ہے وہ اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوتا ہے کہتا ہے کہ مجھے واپس لوٹا دیا جائے یہی بات حدیثوں کے اندر بھی آئی ہے کہ مرنے والا مرنے کے بعد بول کے من کر نکیر کو جواب دیتا ہے یہ تو نہیں کہیں آیا کسی حدیث کے اندر ہے کہ مرنے والے کی روح وہ سوالوں کو جواب دیتی ہے جب لفظ بولا گیا ہے تو مرنے والے سے یہ سوال جواب کیے جاتے ہیں جتنی بھی حدیثیں ہیں جن میں سوال جواب کا تذکرہ موجود ہے کہ اسے قبر کے اندر من کر نکیر آتے ہیں اور سوال جواب کرتے ہیں وہاں یہ تو کہیں کسی بھی جس میں نہیں ہے کہ اس کی روح سے پوچھا جاتا ہے یا اس کے جسم سے پوچھا جاتا ہے یہی ہے کہ مرنے والے سے پوچھا جاتا ہے تو مرنے والا روح نہیں ہے مرنے والا جسم نہیں ہے مرنے والا روح اور جسم کا مجموعہ ہے تو جو مرنے والا ہے اس سے سوال کیے جا رہے ہیں بہت موٹی سی اور سادہ سی بات ہے تھوڑی سی انسان فکر کر لے غور کر لے تھوڑا سا تو یہ بڑی آسانی کے ساتھ سمجھ آ جانے والی ہے قرآن مریض میں بھی یہی عقیدہ بیان ہوا ہے صحیح احادیث کے اندر بھی یہی عقیدہ بیان ہوا ہے کہ مرنے والے کی روح مرنے کے بعد اس کے جسم میں لوٹا دی جاتی ہے اس کے سوال جواب ہوتے ہیں پھر اسی روح جسم کے مجموعے کو جس روح جسم کے مجموعے نے دنیا میں اللہ کی بغاوت کی تھی سزا دی جاتی ہے جس روح جسم کے مجموعے نے دنیا میں رہتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کی تھی اس کو انعام دیا جاتا ہے کیونکہ یہ اللہ کی فرما برداری اور نافرمانی کرنا یہ ان دونوں کا کام ہے اکیلی روح کا کام نہیں ہے کہ اکیلی روح کو سدائے اور سکون سے کون سے یہ تو نہیں انصافی ہوگی اور اللہ تعالیٰ ظلم نہیں کرتا اور نہ ہی اکیلا بدن کو عذاب دیا جا سکتا ہے اکیلے بدن کو عذاب دیا جائے روح کو نہ دیا جائے یہ بھی نہیں انصافی ہوگی تو روح اور جسر دونوں کو جنہوں نے دنیا میں اللہ کی بغاوت کی تھی ان دونوں کو روح و کے مجموعے کو عذاب ہوتا ہے وہ ہے جسم کو جس مجموعہ نے اللہ کی فرما برداری کی تھی اس کو راحت ملے باقی رہا یہ سوال تو پھر موت کی کیا تعریف ہوگی موت کی تعریف اللہ تعالیٰ نے وہ بھی قرآن مجید فرقان حمید کے اندر کی ہے امواتن غیر احیاء مردے ہیں زندہ نہیں ان میں زندگی کی رمق بھی باقی ہوئی تو یہ مردہ کی تعریف کی ہے عربی زبان میں سے کہتے ہیں مفسر اور تفصیل مفسر اموات کا لفظ مفسر ہے اور غیر احیال اس کی تفسیر ہے لفظ موت کی تفسیر اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں غیر احیا اموات کا معنی ہے اموات وہ ہوتے ہیں جو زندہ نہ ہیں تو نتیجہ کیا نکلا موت کیا ہی حیات دنیاوی جی کے اختتام کا نام موت ہے بندے کی دنیاوی زندگی کے ختم ہو جانے کا نام موت ہے یہ موت کی تعریف اللہ نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر کی ہے اچھا تو آپ کا اگلا سوال کہ اگر روح دوبارہ بدن میں لوٹ آتی ہے تو پھر اسے زندہ ہونا چاہیے یہ سوال ہی غلط ہے کیونکہ اس سوال کی بنیاد اس اصول پر ہے کہ جب تک روح جسم کے اندر موجود ہو بندہ زندہ ہوتا ہے اور جب روح جسم سے نکل جائے تو بندہ مردہ ہو جاتا ہے یہ بنیاد ہے آپ کے سوال کی اور اس بنیاد کا میں کلا کما کر چکا ہوں قرآن مجید سے بھی آپ کو بتایا ہے حدیث بھی کر کے آپ کو سنائی ہے کہ مرنے کے بعد مرنے والے کی روح اس کی قبر میں سوال جواب سے پہلے لوٹا دی جاتی ہے کہتے سارے کے سارے اس کو مردہ ہیں سب اس کو میت مانتے ہیں تو معلوم ہوا کہ کچھ حالات میں مردے کی روح اس کے بدن کے اندر موجود ہوتی ہے پھر بھی اس کو مردہ ہی کہا جاتا ہے پھر زندہ رہنے کے لیے بھی روح کا ہونا ضروری نہیں زندہ رہنے کے لیے بھی روح کا ہونا ضروری نہیں کیونکہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ روح جسم کے اندر موجود نہیں ہوتی اور بندہ زندہ ہوتا ہے روح جسم میں موجود نہیں ہوتی اور بندہ زندہ ہوتا ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن لڑکا فرقان حمید میں بیان کیا ہے یہ جو مسلمین اور دیگر جتنے بھی فرقے ہیں یہ اپنے آپ کو اہل قرآن کہتے ہیں جی ہم قرآن کے خلاف حدیث کو نہیں مانتے بیچاروں نے قرآن پڑھا ہی نہیں ہے صحیح معنی میں اس طرح کرنا چاہیے دیکھیں سورہ زمر ہے آیت نمبر بیالیس ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ جو توسل ہینا موتی ہے اللہ تعالیٰ موت کے وقت بھی روحوں کو نکالتا ہے ولطی بنت کی منانی ہے اور جو نیند میں نہیں جس کو موت آنی ہوتی جس اس آدمی کو اس کی روح بھی اللہ تعالیٰ نکال لیتا ہے اب نیند والے آدمی کی سوئے ہوئے آدمی کی روح بھی اللہ تعالیٰ نے نکال لی سوئے ہوئے آدمی کی روح بھی اللہ تعالیٰ نے نکالی ہوئی ہے لیکن سوئے ہوئے تو کوئی مردہ کہتا ہے ساری دنیا اس کو زندہ مانتی ہے اللہ فرماتے ہیں سی یہ قوا علیہ کہ جس پر موت تاری ہونی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اس کی روح کو روک لیتا ہے وہ رسی الخرا اور جس کو صرف نیند دیتا ہے اللہ تعالیٰ صرف سلاتا ہے موت اس پر تاری نہیں کرنی ہوتی اس کی روح اللہ تعالیٰ دوبارہ دنیا میں ہی لوٹا دیتا ہے یہ ہے اللہ تعالیٰ کی قدرت کا ملا کہ دنیا میں روح لوٹا دے اللہ تعالیٰ تو وہ کیا ہے زندہ ہے اور عالم برزخ میں لوٹا دے تو بندہ مردہ ہے دنیا میں روح نکال لے بندہ پھر بھی زندہ ہے حالت نیند میں اگر روح کو نکال کے کسی اور انداز سے نکالتا ہے اللہ تعالیٰ روح کو کہ تھوڑی دیر کے لیے اس کو روکے رکھتا ہے تو وہ مردہ ہو جاتا ہے یہ زندگی اور موت کی قسم کش ایسا معاملہ ہے جو کہ انسانی عقل جس کو سمجھنے سے قاصر ہے اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کی حقیقت کو بیان نہیں کیا بڑے آسانی سے لفظوں میں کہا ہے کہ اموات غیر مردہ وہ ہے جو زندہ نہیں ہوتا یہ حرف آخر بھائی کا سوال کہ ہے اور سجین میں روح کا کیا مطلب ہے تو الین اور سجین میں آج تک کسی نے کہا تو روح جاتی ہیں یہ سوال ہی غلط ہے اس سوال کی بنیاد اس عقیدے پر ہے کہ الین اور سجین کسی مقام اور جگہ کا نام ہے جس میں روحیں جا کر رہتی ہیں یہ غلط العام ہے لوگوں کے اندر مشہور ایسے ہی ہے بات غلط ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن دیر میں ما ادرا کا ما ما آپ کو کیا کیا کیا پتا ہے کتاب مرقوم یہ ایک کتاب کا نام ہے دفتر کا کاپی کا نام ہے رجسٹر کا جس پر لکھا جاتا ہے میں ادرا کا ما سکون آپ کو کیا پتا جین کیا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تمہیں کس چیز کا پتا ہے کہ کیا چیز ہے اللہ خود فرما رہے ہیں کتاب یہ بھی ایک کتاب کا نام ہے اور دفتر کا نام ہے وہ کوئی بھی کہیں کوئی علامہ کم کم جو مرضی کیا دے اللہ کی بات ماننی آپ نے کہ کسی مولوی صاحب کی ماننی ہے سوچے نا اس بات پہ غور کر لیں ذرا تھوڑا سا اللہ تعالیٰ تو کہہ رہا تمہیں کسی نے بتایا ہے کہ جین کیا ہے تم کسی نے بتایا ہے کہ جین کیا ہے پھر اللہ خود کہہ رہے ہیں کہ جین کتاب مرقوم ہے کہ جین کتاب مرقوم ہے اللہ اس کو کتاب کہتے ہیں تم اس کو جگہ بنا دیتے ہو پھر دیکھو یہی حدیث ہے سنی نبی داؤد اور مسلم احمد کے حوالے سے میں نے پیش کی ہے مسلم احمد میں یہ حدیث بڑی تفصیل کے ساتھ آتی ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کا جو نام ہے وہ الی جین کے اندر درج کر دو برا ہے تو کہتے ہیں کہ اس کا نام سی جین کے اندر درج کر دو تو پوری حدیث سننا آپ شاید آپ کے بہت سارے سوالات اس سے دور ہو جائیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ خطبہ دیا قبر کے پاس قبر کو کھودا جا رہا تھا جنابے میں شریف سے بڑا لمبا خطبہ ہے میں اس کو مختصر بیان کرتا ہوں فرماتے ہیں کہ نبی اصلاط السلام کہتے ہیں کہ جب مومن آدمی کے دنیا سے جانے کا وقت ہوتا ہے اور آخرت میں داخل ہونے کا وقت ہوتا ہے نہ بلائی نے سنایا آسمان سے فرشتے اترتے ہیں بیج الوجو سفید چہرے والے سانا وجوہ ہے مسنسو گویا کہ ان کے چہرے سورج کی طرح ہیں میں قسم من اقناس الاقسان الجنہ ان کے پاس جنت کے قسم میں سے قسم ہوتا ہے یا انوت من انوت الجنہ اور جنت کی خوشبوؤں میں سے خوشبو ہوتی ہے حتیٰ یدلی سو من ہو مدل مدل بسر حتیٰ کہ تا حد نگاہ فرشتے فرشتے جاتے ہیں سنا یہ جیو ملک الموت پھر ملک الموت آتا ہے حتیٰ یجلی سا اندارا اسی ہی حتیٰ کے سر کے پاس بیٹھتا ہے کہتا ہے ایت ہم سے طیبا اے پاکیزہ روح پاکیزہ جان اخرو جی الا مغفرت من اللہ و رضوان اللہ تعالیٰ کی مغفرت اور اس کی رضا مندی کی طرف آئے فتخرجی وہ نکلتی ہے تفصیل کما تفصیل قطرت من خف کی ایسے نکلتی ہے جیسے مستیزے کے منہ سے پانی کا قطرہ بہتا ہے فیا خود خواہ وہ فرشتہ ملک الموت اس کو پکڑ لیتا ہے فائدہ اخذہ لن یدا فی یدی ہی طرفتا عینی جب اس کو ملک الموت پکڑتا ہے تو جو دوسرے فرشتے بیٹھے ہوتے ہیں پلک جھپکنے جتنی دیر بھی اس کے ہاتھ میں نہیں رہنے دیتے حتیٰ یا خزو ہے حتیٰ کہ اس کو پکڑتے ہیں فوج علی حافظ علی کل قسم اور اس کو اس قسم میں رکھ دیتے ہیں حفیظ علی کل حمید اور خوشبو میں رکھ دیتے ہیں اور وہ اس کو لے کر اوپر جاتے ہیں اس کے بڑے اچھے اچھے نام لیے جاتے ہیں آسمانوں پر اس کے دروازے کھولے جاتے ہیں حتیٰ کے ساتھ میں آسمان تک اس کو پہنچایا جاتا ہے اللہ اجزا و جال اللہ وغیرہ کہتے ہیں او بو کتاب کی صاب الین میرے اس بندے کا جو مکتوب ہے وہ الین کے اندر لکھ دو وہ علی بو ہو اور اس کے زمین کی طرف واپس لوٹا دو خلق ہم میں نے اس زمین سے ہی ان کو پیدا کیا تھا عید ہوں اور اس میں ہی ان کو لوٹاؤں گا فمیحا ہوں تارا پا مسرا انہیں سے اسی زمین سے ہی ان کو دوبارہ نکالوں گا ہی روسی جیسا بھی نبی وسلم اس کی روح سے جسم میں لوٹا دی جاتی ہے خواتی ہی مالا کان سویدر شانی ہی فرشتے کے دوست کے پاس آتے ہیں اس کو دکھاتے ہیں وہ سوال یاد کرتے ہیں جو آگے معروف ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد پھر نبی اللہ صلاح العبد القاصر اذا کافر في انقطاع دنیا الدنيا اقبال من الاخره جب کافر بندہ دنیا اس کی ختم ہونے لگتی ہے آخ میں جانے لگتا ہے تو چار شیروں والے فرشتے اترتے ہیں اور سات قسم کا سات کے قسم کا خطرہ ان کے ہاتھ میں ہوتا ہے تو بدبودار ہوتا ہے تو وہ اس کو لے کر آسمان دنیا تک لے کے جاتے ہیں آسمان دنیا کا دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں تو دروازہ نہیں کھولا جاتا پھر نبی اسلام نے یاد کوئی بات چھٹتا استعمال ہوں گا جنت خیات تو ان کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جاتے نہیں یہ جنت میں داخل ہوں گے حتیٰ کہ اونٹ کے سراخت میں سے داخل ہو جائے یہ آج کوئی نبیر اسلام ہے اضاء جل اللہ ادا فرماتے ہیں اس کو جو کتاب ادبی کتاب جیل اس کا جو مکتوب ہے وہ سی جین میں لکھ دو فل ارض سفلا نچلی زمین کے اندر فتح پر روح ہو ترحم اس کی روح کو پھینک دیا جاتا ہے پھر نبی علیہ السلام نے یہ آپ کی تلاوت کی ہمیں یہ شرک بلّہ فتح ان خرا من السماء فتح فتح ہو پیرو او تحریری ہر روح ہو کی مکان سہیم پھر فرمایا فتح آب روح ہو کی جیسا رہی اس کی روح بھی اس کے جسم میں لوٹا دی جاتی ہے مسلم اللہ کی حدیث نمبر ایک ہزار آٹھ سو تریسٹھ ہے برا ابن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کے اندر یہ شامل ہاں جی کافی لمبی حدیث ہے یہ تو اس میں کافی ساری باتیں حل ہو گئی ایک تو یہ فرقہ عثمانیوں کا یہ کہنا کہ برزخ آسمانیوں پر ہے اس کا بھی توڑ ہو گیا کہ نبی اثرات اسلام فرما رہے ہیں کہ جو کافر آدمی ہوتا ہے لا تو سب کا ابواب آسمان کے دروازے اس کے لیے کھولے نہیں جاتے اللہ نے قرآن میں بھی یہی بات کہی ہے پھر عثمانیہ کی بردخت تو ختم ہو گئی نا فرقہ عثمانیہ کی بردخت ہرا گئی صرف مسلمانوں کے لیے بالکل بد عقیدہ ہے غلط قسم کا عقیدہ ہے یہ تو خلاصہ کلام یہ نکلا کہ مقام جین اور کتاب ہے کتاب مرکوم نے قرآن میں اس کو کہا ہے جگہ کا نام نہیں اور پھر دوسری بات کہ یہ جو روح ہے مرنے کے بعد مرنے والے کے جسم میں دوبارہ لوٹاری دی جاتی ہے خواہ نیک ہو خواہ باد ہو آخری سوال جو آپ کا رہ گیا ہے وہ یہ ہے کہ پھر یہ جو ان کی زندگی ہے اس زندگی کے بارے میں تو یہ زندگی جو بروقی زندگی ہے یہ دنیاوی زندگی سے بالکل مختلف ہے یہ اخروی زندگی ہے جس طرح انسان کی دنیاوی زندگی کے دو پہلو ہیں دو حصے ہیں ایک ماں کے پیٹ میں اور دوسرا ماں کے پیٹ سے ظاہر اسی طرح جو اخروی زندگی ہے اس کے بھی دو حصے ہیں ایک قبر و بربق میں اور دوسرا قبر و بربک سے ظاہر یعنی قیامت کی زندگی یہ دو موٹے موٹے حصے ہیں اخروی اور بربقی زندگی کے جس طرح دنیاوی زندگی کے بھی دو موٹے موٹے حصے ہیں امید ہے کہ اب بات کافی واضح ہو گئی ہوگی سمجھ آ رہی ہوگی آدھا گھنٹہ تو ہو گیا مجھے سمجھاتے ہو گئے